اصول ہے باطل دشمن اور حق کا دوست اس کو میڈیا قبول کرے ممکن نہیں دیکھا ہے ہماری خبر تک نہیں ہونے دے رہا ہے ادھر تو بہن چود یہ ہے گدا جو ہے نا بھاگ پڑا ایمان سے گدا جو ہے ہینگ جو ہے نا گدا تو اس کی خبر دے دیتے ہیں او یار عجیب گدا تھا وہ ہنگنے لگ گیا پر ہم نے پچیس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے یار ہاں۔ لوگوں سب کو لاجواب کر دیا ہے کبھی ریڈیو پر سے ریڈیو پر سے ہماری خبر سنی ہے کبھی ٹی وی سے کبھی اخبار سے وہ پہنچو جان کر ایسا کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی تشہیر نہ ہو جائے کیوں ان کو پتا ہے اگر لوگوں کے کان سے ان کی بات گزر گئی تو بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا وہ گزر گیا سب دباتے ہیں وہاں سے کوریج جس کو کہتے ہیں نا یہ کوریج اسی بہن چوک جو بہن ہوتا ہے ہاں مولانا سعید احمد نقش بندی رحمہ اللہ سے اللہ کے درجہ فرمائے داتا حضور دربار شریف کے خطیب تھے آج سے تیس سال پہلے بہت ہی درویش آدمی تھے بہت عالم بھی تھے اور فقیر ان کی قبر شریف بھی داتا حضور کے یہ ہمارا شیخ بابا جو ہے نا یہ ان کا ایک خلیفہ واحد خلیفہ وہ یہی بنا گیا بابا شیخ نہیں بالکل میں نے یہ کہتے ہیں ریڈیو پاکستان کی طرف سے چٹھی آئی مولانا سعید صاحب کے نام کہ آج آپ کا خطاب ہے ریڈیو فلاں موضوع پر ریڈیو پر میں نے جلدی سے وہ چٹھی اٹھائی اور مولانا کو پیش کی مولانا دیکھیں جی، چٹھی آئی ہوئی آپ کا کتاب ہے آپ چھوڑ فرما پھر میں نے کی دیکھو حضرت یہ چٹھی آئی وہ یار رہنے تو یار تیسری مرتبہ میں نے کہا حضور ریڈیو ہاں، انہوں نے فرمایا تم کیا لینے جا جی حضور ادھر چلو ریڈیو اسٹیشن تو دیکھ آئیں گے نا تو مولانا فرمانے لگے اور بے وقوف ریڈیو اسٹیشن دیکھ آئے گا اور ایمان کا اسٹیشن اجاڑ آئے گا دین ایمان کا اسٹیشن تیرا برباد ہو جائے گا تو کتنا بے وقوف ہے یہ عالم یہ عالم کہ خالی دیکھنے سے دین ایمان اجڑ جاتا ہے یہ نظریہ تھا ان کا آج بہن چو وہ دادا حضور کے جو خطیب ہے بہن وہ اتنے دلے ہیں کہ سوچ نہیں سکے ملا بھاگ بھاگ کر جاتا ہے شہید جو ہوگا دلہ ضرور ہوگا یہ بھی پکی بات ہے ہم تو پھر دلہ تھا نا دلہ ہم گئے انہوں نے دعا منگوانی ہم نے بھی ہاتھ کھڑے کیے چلو بھائی آئے ہیں تو بس جیسے کے یعنی بس ان کی شروع ہو گیا ان کی بس ان کی ہماری پھر ان کے لیے دعائیں اس بندے نے کہا پھر نے ہاتھ نیچے لگی <laughs> ہم آئے اپنے لیے تو ایک بار اس نے دعا پوری کی پھر اس نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا پھر دوسرے بھائی کے رشتے میں پھر ہم یاد آخر اس نے کہا میں اٹھ کے چلا گیا ایسے سر وہ یعنی ان جو امیر لوگ ہیں پھر آرام داز اتنے کہتے ہیں ہم نبیوں کے بارے میں وہ کتی کتی کے بچے شرم کرو نبی کون سا خوش آمتی ہوا ہے یار ایمان سے بتا کون سا نبی خوش آمتی ہوا ہے سکھ بنتی ہے میں نے میں خطاب کیا تھا اللہ نے میں نے ہاں، نام لیا ہاں۔, ہاں یار اس کو ہم نے ہاں۔ بتایا کتاب کے لیے اس کے بارے میں سنا ہے ہم نے بھی سنا ہے لڑکے جو بتا رہے ہیں ہاں، وہ پیتا ہے سگریٹ اگر آپ کو پی رہا تھا ایسی کوئی نہیں کر رہا تھا غلط کام تو آپ کے لیے فرمایا کہ حضرت نے اس کی کوئی رعایت نہیں کی ایسی ایسی اس کو بڑی بےزتی کی اس کے گھر میں بیٹھ میں نے کہا یہی ہے کہ میں چلا جاؤں گا یہی میرا ادھر ایک خطاب ہوا تھا

بالکل سر کے ساتھ وہ خیر لمبا چوڑا کتاب ہوا ادھر سندھی آدمی ایک نوجوان بندہ جب سا دیسی کا آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا در حق کا میں نے تو ادھر اتنا میں نے جنازہ نکالا نا اگر ایمان سے کہتا ہوں ملا اور پیر کے چال میں یہ قوم نہ پھنسی ہوتی نا اس حق کی وجہ سے اس وقت یہ حق پوری دنیا پر غالب ہوتا اور اسلام کی حکومت ایسے کتے ہیں وہ کیوں یہ دلے ذہنی طور پر ان کو گمراہ کر چکے ہیں حکومت کا اصلہ وہ کام نہیں کر رہا جو ان خبیصوں کی بات کر رہی ہے بات نہیں سمجھے دیکھو خود حکومت کے اپنے افراد ہماری بات سن کر متاثر ہو رہے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ متاثر ہو رہے ہیں اور یہ حکومت سے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ خبیز کے بچے ان کو متاثر نہیں ہونے دیتے اندازہ لگائیں سی آئی ڈی کے جو لوگ ہیں خاص وہ افسر تک متاثر ہوگا مجھے ہمیں کئی یار ہم نے یہ کئی مرتبہ بندے بھیجے ہیں اس کو مارنے کے لیے لیکن یا تو خود بندوں کو ترس آ جاتا ہے یار ایسے بندے کو مارے ورنہ ایمان سے بتاؤ یار کیا ہے ہمارے پاس آپ دیکھیں اس طرح آزاد کوئی آپ کہیں بھی جائیں گے نا پیغام ہمارا اتنا بلند ہے کہ کچھ سوچ نہیں سکتا کسی کے پاس ایسا نہیں مخالفت ہماری اتنا ہے کہ اندازہ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کے فضل سے بے خوفی ہمارا دیکھ ہی نہیں کیوں ہمیں پتا ہے ادھر سے جو وقت آئے گا وہ ٹل نہیں سکتا اور جو ادھر سے نہیں آئے گا وہ کوئی لا نہیں سکتا ہے

مولانا حسنین صاحب پھر کنے دن بعد تو کیسا ہو کی پڑھا سی گل سا کی رہ گئی جی؟ طالبان پر جب میں نے قبضہ کیا تھا نا طالبان کو شکست کیوں ہوئی موضوع تین چار ہزار موضوع ہے بھائی سب اتنے ہیں کہ سن سن کر تھک جائیں اور ہر موضوع جو ہے نا اللہ کے فضل سے پہلے سے خلاف یعنی مختلف تو میں نے اس میں یہ کہا میں نے کہا یار قرآن پاک یہ فرما رہا ہے اللہ فرماتا ایمان والوں کی امداد ہمارا حق ہے اور اللہ جیسی ذات اپنا حق کیسے بھلا سکتی ہے وہ میں نے کہا حرام ہی ہو تم اگر حق والے مومن ہوتے تو تمہاری امداد وہ کرتا جب تمہاری امداد اللہ کرتا تو یہ امریکہ ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی ممکن نہیں تھا تمہیں شکایت اور اگر حرامی ہوں تمہیں ذلت ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے تم مومن نہیں تمہارے اندر کچھ اچھا ہے وہ دیکھ لے وہ سب بہن جو سانسی بھی کوئی سر امریکہ کے یہ انڈیا کی بندی سانسی لوگ یہودی بہن چود کا جو طریقہ واردات ہے نا کیسا ہوتا ہے ان لوگوں میں جو مذہب میں پختہ ہوتے ہیں ان کو کیسے جگہ بناتا ہے اپنی سب سے پہلے وہاں بھی بھیجتا ہے اب وہابی جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت سب سے بڑا دیندار اور دین پیش کرنا شروع کر دیتا ہے وہ دینی لوگ جو ہیں وہ جو بے وقوف ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں متاثر ہوئے وہابیت قبول کر لی اب جب وہابیت قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہابی جو ہے انگریز کی تہذیب جو ہے نا تعلیم اور اس کی تہذیب کے اجزاء جو ہیں وہ ان کو خود مطالبہ کر کے حاصل کرتا ہے کہ جی یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی مقبول ہونا چاہیے ترقی ہونی چاہیے فلان بھی ہونا چاہیے یہ پہلے دن سے وہابی بہن چودی اسی طرح کرتے چلے آئے اچھا اب ادھر وہابی کے واسطے سے تعلیم چلی گئی تعلیم سے ذہن بننا شروع ہو گیا تہذیب کی طرف کیونکہ تعلیم تعلیم نے تو ان کی تہذیب کی پہچان کرانی ہے اسی لیے پیچھے سے پھر جو سکولی طبقہ نیچری طبقہ ہے ان کو جگہ مل گئی اور انگریز آ گیا وہاں بھی گیا وہاں بھی سے نیچری گیا نیچری سے پیچھے انگریز آ گیا جس جگہ پر سکندر اعظم قدم نہیں رکھ سکا آج انگریز آیا ہوا سرحد میں تاریخ ہے سرحد کی کوئی دنیا کی طاقت علاقے کو نہیں کر سکتا یہ تاریخ ہے سرحد کی یہ شیطان خان عمران خان اس نے بھی یہ لکھی بات میں اور میرا پاکستان میں کتاب لکھے نا اس کی تاریخ ہے سرحد کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی سوائے اسلام اسلام اب انگریز خود لڑتے رہے برطانیہ کے دور میں سرحد کے ساتھ سرحدیوں نے ناکوں چنے چبوا دی برطانیہ کو لیکن دیکھ آج وہی انگریز ہے اپنی چالاکی مکاری ہاں جی سازش سے وہابی کو بھیجا پہلے وہ سید احمد جو اسماعیل دلوی کا پیر تھا جس خنزیر نے جہاد سکھوں کے ساتھ پنجاب پر جو حکومت تھی سکھوں کی ان کے ساتھ جہاد کرتا ہمارا پہلے ادھر گیا اوپر سے وہ بلوچستان سے ادھر داخل ہو گیا سرحد میں سرحد ادھر وہابیت وہ جہاد ادھر ہو رہا ہے اور اصل کام وہابیت کا ہو رہا ہے ادھر سکھوں سے لڑ رہا ہے کیوں لڑ رہا ہے کہ انگریز کہتا تھا سکھ سکھ سکھ سکھ کمزور ہو جائیں کیونکہ اور اور آپس آپس مسلمان میں ان ان کی کی مرضی تھی سب کمزور ہو جائیں گے دو کروڑا حکومت کرو سکھ کیونکہ اٹھارہ سو ستاون کا واقعہ اس کو یاد تھا کہ بھائی سکھ اور مسلمان اور ہندو تینوں قومیں تنگ آ کر انگریزوں سے لڑ گئی تھی اٹھارہ سو ستاون میں اس بین چود نے اس کے بعد فوراً پالیسی بدلی یہ کام خراب ہے اب ان کو لڑاؤ ورنہ یہ تو پھر کسی وقت اٹھ سکتے ہیں اب جو تقسیم ہندوستان کی ہوئی ہے انڈیا بنا اور یہ بنا وہ بھی اسی فتنے اور سازش کے تحت بنا اور جو سید احمد ان کتوں کا حرام زیادہ وہ تھا وہ بھی جو یہاں پر سکھوں کے ساتھ لڑتا رہا وہ اسی سازش کے تحت سید احمد رائے بریلی یہ اور ہے یہ اور ہے کتا رائے بریلی ایک بریلی شریف ہے نا جہاں کے ہمارے نام ہے ایک رائے بریلی علاقہ ہے رائے بریلی کا یہ رہنے والا تھا اسماعیل دلوی کا پیو کو شمار کرتا ہے پاک ہندوستان میں وہابیت کا بیج سب سے پہلے اس خنویر نے ڈالا ہے یہ سب بات اس کی نسل ہے سید احمد رائے بریلی ذہن میں رکھنا اسماعیل دہلوی کوئی چیز نہیں یہ اس خنزیر کا ایک پھل ہے اس منحوس درخت کا ایک پھل ہے اسماعیل پھر اسحاق دہلوی دو اسحاق مقلد بن گیا تھا اور جو اسماعیل تھا یہ غیر مقلدی کی طرف چل پڑا تھا تو اسحاق والا ٹولہ جو ہے وہ دیوبندی بن گیا اور جو اسماعیل والا ہے اہل قبیش بن گیا اب سمجھ آ گئی یہ ان تنظیروں کی تاریخ ہے

ہر فکنے کی جڑ کو نہیں سمجھیں گے آپ نہیں بچ سکیں گے ہم نے اسی اسی میں زندگی صرف کر دی تیس سال کا عرصہ ہو رہا ہے آپ کی زندگی کے برابر ہمارا تجربہ ہو گیا اس کام زندگی سے بھی زیادہ ہوگا آپ کی تیس سال ہمارا تیس سال میں تجربہ ہو رہا ہے